القدر امت مسلمہ کی غیور و بہنوں اور بیٹیوں گزشتہ نشست سے ہمارا موضوع قرآن پاک کی سورہ یوسف چل رہی تھی اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا یہ سورت سورہ یوسف اس میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام اور ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد کا ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ ایک داستان اور قصہ بیان کیا گیا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک نہ تو قصوں کی کتاب ہے نہ کہانیوں کی کتاب ہے نہ داستانوں کی کتاب ہے قرآن پاک حکمت اور ہدایت والی کتاب ہے البتہ انسانوں کی ہدایت کے لیے حکمت کے لیے نصیحت کے لیے وسیعت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں مختلف قسم کے واقعات بھی بیان فرمائے ان واقعات کا مقصد انسانوں کے لیے بڑے بڑے نصیحت آموز باتیں اور نصیحت کی باتیں اس کا مقصد ہیں کہ انسان ان واقعات کو پڑھ کر ان میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو سنوارے صرف محض داستان بیان کرنا یا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں حضرت یوسف علیہ الصلاط وسلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا بہترین قصہ کہا گیا اس لیے کہ اس میں قدم قدم پر نصیحت ہے قدم قدم پر عبرت ہے قدم قدم پر ہدایت اور حکمت کی باتیں ہیں کہ ایک بچہ ہے کہ جس کو اس کے بھائی لے جا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں اپنے والد سے جدا کر دیتے ہیں ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے والد محبت کرتا ہے تو والد سے بھی جدا کر دیا جاتا ہے اندھیرے کنویں میں لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے اب دنیا کے مند تو یہ کہیں گے کہ اس بچے کی داستان بھی ختم ہو گئی اس بچے کی اس بچے کی کہانی بھی ختم ہو گئی اس بچے کا قصہ بھی ختم ہو گیا اب تو اس کا نام لینے والا نہ کوئی ہوگا نہ کوئی اس کو جاننے اور پہچاننے والا ہوگا نہ اس کا کوئی ذکر کرنے والا ہوگا لیکن اللہ رب العزت اسی کنویں کے اندھیروں سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ السلام کو اللہ رب العزت انہی کنویں کے اندھیروں سے حضرت یوسف علیہ اصطلاح والسلام کو اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بناتے ہیں مصر کی بادشاہت نصیب فرماتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری عقلیں جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں تم اپنے عقل کی روشنی میں جہاں جا کر سوچنا ختم کر دیتے ہو اللہ رب العزت کی حکمت اللہ رب العزت کے فیصلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں انسانی عقل کہے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کا مستقبل کیسا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کی تعلیم کیسی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلاط و السلام کا خیال کون رکھے گا گرمیوں میں ان کو سردی کا خیال کون رکھے گا سردیوں میں ان کو گرمی کون پہنچائے گا لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر اللہ رب العزت کے فیصلوں کو دیکھیے وکال اللہ مصر المراتی اکریمی مسوا ہوا نتخذہ ولدا بھائی کنویں میں پھینک کر چلے گئے باکر بال جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ سلاد والسلام کو بتلا دیا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا اچک کر لے گیا آپ کے بیٹے کی خون آلود کمیز ہم لے کر آئے ہیں اس کو دیکھ کر ماتم کر لیجئے انا للہ و انہی راجیون پڑھ لیجئے اس چیز کا یقین کر لیجئے کہ اب زندگی بھر آپ کی آنکھیں یوسف کا دیدار نہیں کر سکیں گی اس بات کا یقین کر لیجئے کہ زندگی بھر آپ یوسف کو اپنے گلے سے نہیں لگا سکیں گے اس لیے کہ یوسف آپ سے بہت دور چلا گیا بھائی تو یہ فیصلہ کر چکے بھائیوں کی تدبیر تو یہ تھی کہ اب یوسف علیہ السلام وسلام یہ کنعان کے چرواہے کہ جو دنیا کے مہذب معاشرے سے بہت دور ہیں ایسی جگہ کے رہنے والے جہاں کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی گزرنے والے قافلے حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام کو اٹھا کر لے جائیں گے جو لوگ اٹھا کر لے جائیں گے ان کو نہ یہ پتا ہوگا کہ یہ نبی کی اولاد ہے نہ ان کو اس کے قبیلے کا پتا ہوگا نہ ان کو اس کے نام و نصب کا پتا ہوگا وہ اس کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے ساری زندگی یہ غلامیاں کرے گا ساری زندگی یہ نوکریاں چاکریاں کرے گا ساری زندگی یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارے گا ساری زندگی اس کو انسانیت کا کوئی حق نہیں ملے گا یہ غلامانہ زندگی بسر کرے گا اس کو کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر دیکھیے ہاں ایمان والی ماؤں بہنوں بیٹیوں رب کی تدبیر کو دیکھو آج کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اولاد کو پالنے والی وہ آج کا والد یہ سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کا خیر خواہ وہ ہے کسی کو حرام کماتے ہوئے دیکھو کسی کو رشوت دیتے لیتے ہوئے دیکھو کسی کو ملاوٹیں کرتا ہوا دیکھو کسی کو چوری چکاری کرتا دیکھو کسی کو بدیانتی کرتا دیکھو کسی کو لوگوں کا مال گسوٹتے لوٹتے دیکھو اس سے جا کر پوچھو کہ کس لیے تو ایسا کرتا ہے رب نے تجھے دو وقت کی روٹی تو دی رب نے تجھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حلال تو دیا پھر تو حرام کیوں کرتا ہے ہر حرام کرنے والا شخص آگے سے یہ بتائے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کے مستقبل کی فکر ہے ان بچوں کے مکان کی فکر ہے ان بچوں کے فیوچر کی فکر ہے ان بچوں کے آنے والے دنوں کی فکر ہے اس لیے حرام کاریاں کرتا ہوں اس لیے حرام خوریاں کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ رب نے تمہیں ان کا رب نہیں بنایا تھا رب نے تمہیں ان کا خدا نہیں بنایا تھا آج کی ماں ہر ہر کام کرے گی ہر حرام کام کرے گی حرام کاموں میں اپنی اولاد کا ساتھ دے گی اس لیے کہ اس کی اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے اس کی اولاد کو خوشیاں مل جائے حرام کاموں میں خوشیاں تلاش کی جائیں گی رب کہتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو میں خوشیاں دینے پر آؤں اندھیرے کنویں سے اٹھا کر یوسف جیسے بچے کو خوشیاں نصیب فرما دوں اور اگر خوشیاں چھیننے پر آؤں تو تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون کے پاؤں سے زمین کھینچ کر اس کو پانی میں غرق کر ڈالوں میں رب ہوں میں رب ہوں میرے فیصلے ان کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا یہ رب کا کلام کہتا ہے لیکن آج انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر نعوذ باللہ من ذالک رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مائیں سمجھتی ہیں کہ اپنی اولاد کو پالنے والی ہم باپ سمجھے گا والد سمجھے گا کہ اپنی اولاد کا خیر خواہ میں اب میں سب کچھ کروں حرام کروں اب میں رشوتیں کھاؤں اب میں دن رات ایک کر کے لوٹ گسوٹ کروں تاکہ میری اولاد کی خوشیاں اس کو مل جائیں رب کہتا ہے کہ اولاد کی خوشیاں اولاد کی خوشیاں اولاد کی راحت میرے ہاتھوں میں ہے حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کی داستان میں دوسرا سبق یہی ملتا ہے کہ ایمان والی ماؤں ایمان والی بیٹیوں ایمان والی بہنوں اللہ رب العزت کے طریقے کو اللہ رب العزت کے حکموں کو نہ چھوڑو ان حکموں کی وجہ سے تمہیں اندھیرے کنووں میں ڈال دیا جائے تو مسکراتی ہوئی چلی جاؤ اندھیرے کنو میں رب تمہارے لیے روشنی کے چراغ جلا دے گا اندھیرے کنو سے رب تمہارے لیے ہدایت کے تمہارے لیے خوشیوں کے فیصلے فرما دے گا اس رب کے لیے تکلیفیں اٹھانا تو سیکھو تکلیفوں کو برداشت کرنا تو سیکھو حضرت یعقوب علیہ السلاط وسلام کو آ کر جھوٹ بتلایا جاتا ہے کہ بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا قمیض لا کر دی جاتی ہے خون لگا ہوا ہے کمیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے پھٹی نہیں اور خون لگا ہوا ہے سمجھ گئے کہ جھوٹ ہے فریب ہے دغا بازی ہے لیکن زبان سے نکلا فصبر جمیل واللہ المستعان والا ما تصفون کرنے والوں تم نے کر لیا تم جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے واللہ المستعان رب میرا مددگار رب میرا میرا معامن رب میری مدد کرنے والا وہ میری مدد کرے گا جو تکلیف آئے دین کی وجہ سے آئے مسکرا کر کہہ دیجئے واللہ المستعان کسی شخص سے کسی زمانے سے تکلیف پہنچے تو قرآن نے نسخہ دے دیا فصبر جمیل واللہ المستعان المستان علامہ تصفون مسکرا کر کہہ دیجئے کہ رب مدد کرنے والا دنیا والو تم جو کر سکتے تھے کر چکے تمہیں جو کرنا تھا کر چکے لیکن وہ آسمانوں کا بادشاہ وہ زمین کا بادشاہ وہ مالک الملک وہ سب کچھ دیکھنے اور کرنے والا واللہ المستعان وہی رب میرا مددگار وہی رب میرا معاون کسی مصیبت پر کہہ دیجئے واللہ المستعان مصیبت کا درد کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نبوت کا نسخہ قرآن کا نسخہ بتا دیا گیا بھائی پھینک کر آ گئے وجات سیارت فارسلو واردہم فادلا دلوا داستان یہاں سے شروع ہونا شروع ہوئی داستان کی ابتدا اندھیروں سے ہوئی کافلا گزرا کافلے نے کنواں دیکھا کنویں میں ڈول لٹکایا جب ڈول لٹکایا گیا حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کے دل میں رحم آ گیا سنگ دل بھائیوں کا دل نرم ہو گیا شاید کنویں سے نکالنے کے لیے آ گئے جلدی سے ڈول کو رسی کو پکڑ لیا کافلے والوں نے کھینچا تو دیکھ کر مبہوت رہ گئے عقل حیران رہ گئی آنکھیں خیرا ہو گئی کیسا پیارا بچہ کیسا خوبصورت بچہ پانی کی جگہ پر رب نے ایک چمکتا ہوا ہیرے جیسا بچہ دے دیا سورج کی چمک دمک جیسے چہرے والا ایک بچہ دے دیا قافلے والے خوش ہو گئے کہ یہ تو قیمتی بال مل گیا اس زمانے میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا یہ لوگ خوش ہو گئے کہ خوبصورت بچہ مل گیا جا کر بازار میں فروخت کریں گے اچھی قیمت ملے گی اچھا پیسہ ملے گا وہ دیکھو ایمان والی اور رب نے ایک نبی کو نبی کی اولاد کو نبی کے پوتے کو نبی کے پڑ پوتے کو رب نے غلام بنا دیا بکنے والی چیز بنا دیا جیسے کسی ریڑی پر رکھ کر پیاز ٹماٹر بیچے جائیں یا کسی پنجرے میں بند کر کے کوئی چوزا یا مرغی بیچی جائے وہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ سلاد و کی اولاد گلیوں میں اس طرح بک رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلاط و کا پڑ پوتا اس طرح بک رہا ہے کہ مصر کے بازاروں میں آواز لگ رہی ہے کہ کوئی ہے یوسف کو خریدنے والا کوئی ہے اس کو خریدنے والا جو اچھے دام لے کر خرید کر لے جائے ذرا تصور کر کے مصر کے اس بازار میں پہنچیے اور تصور کیجئے اس چھوٹے سے بچے کا کہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی جس کا والد اس سے کوسوں میلوں دور کہیں تڑپ رہا ہے جس کو اپنے بیٹے کی خبر نہیں اور وہ خوبصورت سا بچہ دنیا سے بے نیاز اپنی آنکھوں میں معصومیت لیے ہوئے چہرے پر ایک چمک لیے ہوئے اپنی بے خوب سی آنکھوں پر کسی جگہ بیٹھا ہے اور لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد ہے اور کوئی کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں اس کو خریدو کون ہے جو اس کی قیمت دے گا تصور کرو کوئی آتا ہے تو ہوٹ اٹھا کر ناک دیکھتا ہے کوئی آتا ہے تو منہ کے دانت دیکھتا ہے کوئی آنکھیں دیکھتا ہے کوئی بازو اور پاؤں دیکھتا ہے کہ یہ صحیح سالم ہے لنگڑا لولا تو نہیں کوئی آنکھوں کی بینائی دیکھتا ہے کہ کہیں اندھا اور نابینا تو نہیں کیسا بازار لگا ہے اور اس بازار میں ایک لاوارس بچہ دنیا سے بے خبر اپنی آنکھوں میں معصومیت لیے سر جھکائے اس چیز کا منتظر بیٹھا ہے کہ کون کوئی سات آٹھ درم کوئی تھوڑی سی رقم دے کر اس کا ولی وارث بن کر اس کو اٹھا کر لے کر جائے گا کیسا یہ منظر کیسا یہ دردناک منظر تصور تو کیجئے دل امٹ کر حلق میں آ جاتا ہے اپنے کسی بچے کو سامنے رکھ کر تصور کیجئے کہ کہیں دور وہ کسی بازار میں بکنے کے لیے بیٹھا ہے اور لوگ اس کو نگاہوں سے اس نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی ریڑھی پر رکھے ہوئے ٹماٹر یا پیاز کو پرکھ پرکھ کر دیکھتا ہے اس طرح مصر کے بازاروں میں یوسف کی نیلامی ہے کوئی کوئی قیمت لگاتا ہے کوئی کوئی قیمت لگاتا ہے ایک بڑیا بھی کھڑی ہوئی ہے جو اپنی طرف سے معمولی سی قیمت لگاتی ہے اما تو کیوں قیمت لگاتی ہے کہنے لگی خرید تو نہیں سکتی خریداروں میں نام تو لکھوا سکتی ہوں وجات سیارت ان فارسلو واردہم فادلا دلوا آیا قافلہ اور انہوں نے ڈالا کنویں میں اپنا ڈول اور جب نکالا تو دیکھا کہ بچہ ہے قال یا بشرا حاضا غلام کہنے لگے خوشخبری ہو یہ تو بچہ نکل آیا بہت قیمتی مال نکل آیا وسرو بِسَمَنِمْ سمن دَرَاهِمَ درا ہی ممادا وکانو فیمنز مصر کے بازاروں میں لے گئے لے جا کر فروخت کر دیا اب رب کی طاقت دیکھیے رب کی قدرت دیکھیے خریداروں میں چور بھی موجود خریداروں میں اچکے بدماش بھی موجود خریداروں میں غریب بھی موجود خریداروں میں امیر بھی موجود خریداروں میں شریف بھی موجود خریداروں میں خصیص بھی موجود خریداروں میں اچھے بھی موجود خریداروں میں برے بھی موجود خریداروں میں رحم دل بھی موجود خریداروں میں ظالم بھی موجود رب نے ایک ایسا شخص کہ جو شریف بھی ہے جو مالدار بھی ہے جو عزت دار بھی ہے جو رحم دل بھی ہے اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ یوسف علیہ السلاط و سلام کا خریدار بن جائے وہ لے جا کر یوسف علیہ السلاط وسلام و کو خریدتا ہے اپنے گھر میں لے جاتا ہے گھر میں لے جا کر اپنی گھر والی سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بچہ ہے گھر سے شکل سے عزت دار لگتا ہے اچھا اور پیارا لگتا ہے رب نے ہمیں اولاد سے محروم کیا لیکن رب نے ہمیں یہ بچہ دے دیا جو شکل و صورت سے اپنی آنکھوں اور پیشانی سے بہت برکت اور خیر والا لگتا ہے بہت شریف لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اس کو عزت و اکرام سے اپنے گھر میں رکھیں گے جوان ہو کر ہمارے گھر کے معاملات کو سنبھالے گا ہمارے گھر کو سنبھالے گا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا ہماری اولاد کی جگہ لے گا ہمارے گھر کا ولی وارث بنے گا وہ رب تھا جس نے عزیز مصر جس کا نام فوتی فار ہے رب نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی رب نے اس کے دل کو نرم کر لیا وہ اپنا غلام بنا کر لے جانے کی بجائے اپنا بیٹا بنا کر لے گیا اور اللہ رب العزت نے اندھیروں میں پڑے ہوئے حضرت یوسف علیہ وسلام کو ہاں کنان میں بسنے والے کنان کی وہ بستی کہ جہاں کے لوگ چروائے ہیں جہاں پر کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہے جہاں پر کوئی دنیا کی تعلیم اور دنیا کی تہذیب کے کوئی آثار نہیں ہے بھائیوں نے اپنے طور پر تو وہاں سے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا لیکن رب نے اس بستی اور دیہات سے اس چرواہوں والے معاشرے سے اٹھا کر مصر کے مہذب معاشرے میں مصر کے پڑھے لکھے معاشرے میں مصر کے تہذیب والے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو ایک عزت دار گھر کا بچہ بنا دیا ایک عزت دار گھر کا ولی وارث بنا دیا اور ایک عزت والے گھرانے میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو ٹھکانہ دے دیا دیکھیے حالات کیسے کیسے بدل رہے ہیں کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام بے و مددگار اکیلے مصر کے بازار میں بے و مددگار اکیلے لیکن وہاں سے اللہ رب العزت مصر میں لائے تو مصر کے ایک عزت دار گھرانے کے ولی وارث بن گئے وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا جس نے خریدا وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے اکرمی مسواہ ہوا تھا ينفعنا اونت تقیدہ ولدا اس کا اکرام کرو اس کی عزت کرو خوش بخت لگتا ہے خوش نصیب لگتا ہے برکتوں والا لگتا ہے خیر والا لگتا ہے اثین پانا ولدا ہمیں نفع دے گا ہماری خدمت کرے گا ہمارا بیٹا بن کر ہمارے گھر کو سنبھالے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے وکد علی کا مکن یوسف فل ارض رب کہتا ہے کہ اس طرح اندھیرے کنویں میں پھینکے جانے والے یوسف علیہ السلاط والسلام کو ہم نے زمین پر ٹھکانہ دے دیا ولین من طویل الحادیث اور ہم نے ان کو سکھایا علم دیا ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا حکمت والا علم دیا نبوت والا علم دیا ان کا سینہ اور ان کا دل ہم نے علم نبوت سے منور کیا روشن کیا واللہ غالب علی امری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ رب العزت اپنے حکم پر اپنے فیصلوں پر غالب ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں زمین والے کچھ کرتے ہیں رب کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں زمین والے بگاڑ سوچتے ہیں رب سوار دیتا ہے زمین والے ختم کرنا چاہتے ہیں رب بنا دیتا ہے زمین والے گرانا چاہتے ہیں رب اٹھا دیتا ہے زمین والے گم نام کرنا چاہتے ہیں رب عزتیں بڑھا دیتا ہے رب رب مقام کو بڑھا دیتا ہے واللہ غالب علی امری اللہ رب العزت غالب ہے اپنے حکم پر اپنے فیصلوں پر ولا اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں یقین نہیں رکھتے ظاہری آنکھوں پر یقین رکھتے ہیں ولاکن اکثر الناس لا یعلمون بہت بڑی آیت ہے دن رات اس آیت کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی حرام لاتا ہے حرام کمانے کا حرام کھانے کا کوئی ذریعہ آتا ہے اور ہم فوراً لپک پڑتے ہیں کہ کہیں اس کو چھوڑ دیا تو بھوکے مر جائیں گے قرآن کہتا ہے ولا کن اکثر الناس لا لمون اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے رب کا یقین نہیں رکھتے اگر حرام کو چھوڑ دیتے رب اس حرام کے بدلے میں حلال کے کتنے دروازے کھولتا اکثر الناس لا یعلمون لوگ نہیں جانتے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس جھوٹ میں نجات مل جائے گی سچ بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے عزت خراب ہو جائے گی لیکن رب کہتا ہے سچ بولو ولاکن اکثر الناس لا یعلمون لمون لیکن لوگ اکثر یقین نہیں کرتے کہ یہ سچ بولنے سے کتنے دروازے کھل جاتے قرآن کہتا ہے رب کہتا ہے حیا کرو پردہ داریاں کرو انسان بے حیائیوں میں بے پردگیوں میں پڑتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زمانے سے دور ہو جاؤں گا زمانہ ہمارا جینا محال کر دے گا قرآن کہتا ہے ولا کن اکثر انا سلا او بندو تمہاری عقل کام نہیں کرتی اکثر لوگ رب پر یقین نہیں رکھتے کہ حیا کرتے پردے کرتے رب کتنی خیر کے دروازے کھولتا رب کتنی عزتیں دیتا رب کتنا مقام دیتا ولا کن اکثر اناس لا یا لمون ہاں رب کے ہاں مقام پانے کے لیے رب کے ہاں کامیابی پانے کے لیے رب کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے کنویں کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مصر کے بازاروں میں بکنا پڑتا ہے تب رب اپنی رحمت کے اور اپنی برکتوں کے پھر دروازے کھولتا ہے ولا اکثر اناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اندھیروں سے ڈر جاتے ہیں تانوں سے ڈر جاتے ہیں تکلیفوں سے ڈر جاتے ہیں اپنے مائیں اپنے لختے جگر کی دوری سے ڈر جاتی ہیں اپنے بیٹوں کی دوری سے ڈر جاتی ہیں ولا کنات سلا یا لیکن رب کے فیصلے رب کے دروازے جب مائیں اپنے بچوں کو بہنیں اپنے بھائیوں کو اپنے سینوں سے اپنے پیار سے جدا کرتی ہیں میدانوں میں لا کر کھڑا کرتی ہیں تب فتوحات کے کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں ولا اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے ڈر جاتے ہیں بہک جاتے ہیں راستے چھوڑ جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کی آیات کو دیکھو ہاں ایمان والیوں دیکھو بیان تو قصہ ہو رہا ہے لیکن ایک ایک آیت میں کتنے بڑے بڑے سبق موجود آج میری بہن ڈر جاتی ہے آج میری بچی ڈر جاتی ہے آج میری ماں ڈر جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نمازی کیسے بناؤں بچہ روٹ جائے گا آج بہن ڈر جاتی ہے کہ بھائی کو نماز کی طرف کیسے لاؤں ناراض ہو جائے گا دور ہو جائے گا بہنوں برداشت کرو ان باتوں پر ناراضگیوں کو ماؤ برداشت کرو ان باتوں پر اپنے بچوں کی تکلیفوں کو اس لیے کہ ان تکلیفوں سے نکلیں گے تو رب ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا ولا اکثر الناس لا یعلمون سردیوں میں سے سردیوں کے موسم میں گرم بستروں میں سے نکال کر بھیجو مسجد کی طرف مت ڈرو اس چیز سے کہ بیٹے کو سردی لگے گی کانپے گا ہاں ماں آج تیرا بیٹا سردی سے کانپ کر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا رب اس نماز کی برکت سے اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر دے گا رب اس نماز کی برکت سے اس کی زندگی کی مصیبتوں کو ٹال دے گا اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے رب کے وعدوں کا اللہ رب العزت کے ہاں سے ملنے والے انعامات کسی بزرگ نے فرمایا کہ رب کے انعامات اور رب کے انعامات کے دروازے مصیبتوں کی چابیوں سے کھلتے ہیں مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور پھر رب اس کو راحت نصیب فرماتا ہے اس لیے قرآن پاک میں ان اسری یسرا ان نمال اسری یسرا فرمایا گیا فَحُسْرُمْ بَيْنَ يُسْرَيْنِ فکر فَكَّرْتَهُ فَفْرَا اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبت اور تنگی کوئی آئے تو مسکرا کر اس کو برداشت کرو اس لیے کہ وہ مصیبت ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے بدلے میں بڑی راحت ملنے والی ہے دنیا میں راحت ملے گی قبر میں راحت ملے گی حشر میں راحت ملے گی ایسی راحت ملے گی کہ کل قیامت کے دن ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ ربا مصیبتوں پر اتنی رحمتیں تھیں تو دنیا میں کوئی راحت ہی نہ ملتی مجھے کاش کہ میں دنیا میں ساری زندگی زنجیروں میں جکڑا رہتا میرے وجود کو کاٹا جاتا لوگ میرے وجود کو ٹھوکروں پر رکھتے ساری زندگی میں مصیبتوں میں رہتا تاکہ آج میں تیری رحمتوں کو تیرے انعامات کو پا سکتا جب انسان مصیبتوں کے بدلے میں ملنے والے انعامات کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں اسے کوئی راحت ہی نہ ملتی لیکن اللہ رب العزت سے دنیا میں راحت مانگو آفیت مانگو دنیا کی بھی دین کی بھی آخرت کی بھی اور پھر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرو اس لیے کہ آزمائشوں کے دروازے راحتوں کی طرف اور انعامات کی طرف جا کر کھلتے ہیں ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين حضرت یوسف علیہ السلات والسلام مصر کے اس شاہی خاندان میں شاہی گھرانے میں پلنے لگے پرورش پانے لگے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اللہ رب العزت نے علم دیا حکمت دیا و نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح جزا دیتا ہوں نیک کام کرنے والوں کو جو بھی نیکی کرے گا جو بھی رب کے لیے قربانی دے گا اسے میں جزا ضرور دوں گا انعام ضرور دوں گا جو بیٹی رب کے لیے پردہ کر کے دنیا کے تانے برداشت کرے گی جو بہن رب کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے خاندانوں کے تانے برداشت کرے گی جو ماں اپنی گود میں بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو اچھے راستے پر چلانے کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گی تو سنو میری ماں بہنوں بیٹی اور رب کا وعدہ کسی چھوٹے انسان کا نہیں کسی جھوٹے انسان کا نہیں کسی ختم ہونے والے کا نہیں وہ کادعلی کا نجزل محسنین رب کا وعدہ واللہ غالب علی عمری اپنے حکم پر غالب رہنے والے رب کا وعدہ وکدال نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ایمان والو ایمان والیو سنو میں اسی طرح جزا دیتا ہوں نیکی کا کام کرنے والوں کو نیکو کاروں کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والوں کو میں ضرور جزا دیتا ہوں التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون اللہ رب العزت کے ایک نبی کی تربیت ہو رہی ہے اللہ رب العزت ایک نبی کی تربیت کر رہے ہیں ایسا نبی کہ جس نے دنیا میں بادشاہ بھی سنبھالنی ہے اور نبوت بھی سنبھالنی ہے لیکن اس سے پہلے امتحانات سے گزرنا پڑے گا بچپن کے امتحانات بھی آئیں گے بچپن میں انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کھیل کود میں مشغول رہے اس کو اپنے والدین کی محبت ملے ماں کی گرم گود ملے اپنے والد کے کندھے ملے لیکن ایک نبی کی تربیت ہو رہی ہے جو اپنی ماں کی گود سے بھی محروم اپنے والد کے کندھوں سے بھی معروم دنیا کے کھلونوں سے بھی معروم دنیا کے کھیل کود سے بھی معروم کہ بچپن کنویں کی نظر ہو گیا بچپن میں بیچ ڈالا گیا اب جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا جوانی اپنے ساتھ بہت سے فتنوں کو لے کر آتی ہے بہت سی آزمائشوں کو لے کر آتی ہے لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس قصے میں اللہ رب العزت ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بتلا رہے ہیں کہ ایمان والوں ایمان والیوں جوانی کی آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں میں گر نہ جانا ان آزمائشوں میں گر کر اپنے ہاتھ کو اپنے دامن کو حیا سے اور اپنے آپ کو کردار سے خالی مت کر لینا اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اس لیے کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے وہی ہوتے ہیں جن کے کردار پر کوئی داغ نہیں ہوتا جن کی حیا اور پاک دامنی سلامت ہوتی ہے ہاں دنیا میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں دنیا کا ماحول بھی آزماتا ہے دنیا کے طریقے کار بھی آزماتے ہیں دنیا کے رسم و رواج بھی آزماتے ہیں لیکن رب جن کو ہدایت دے اور جو رب سے ڈرنے والے ہوں جو رب کے مقرب بندے ہوں وہ ایسی آزمائشوں سے بھی مسکرا کر اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اور ہاں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان آزمائشوں سے نکل جائے جو ان آزمائشوں کی کھائیوں میں گر جائے وہ جہالت کے اندھیروں میں وہ ظلمت میں وہ اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے گرتا چلا جاتا ہے اور گرتے گرتے وہ اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے زمانے کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور پھر قبر کے اندھیروں میں گر کر رب کے سامنے بھی گر جاتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے جوانی کا گرنا انسان کو جہنم کے اندھیروں تک لے جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کی جوانی پر بھی آزمائش آئی ولما بلغا شدہ ہوا حکم و علما جوانی میں رب نے علم دیا حکمت دی خوبصورتی دی ایسی خوبصورتی کہ اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو دیا اتنا حسن سراپا حسن آزمائش آ گئی ورا وراوتت التی وفی بیتیا النفسی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی مالکن وہ عورت کے جس کے گھر میں پلے وہ مرد کے جو گھر میں لے کر آیا گھر میں اس نے اپنا بیٹا بنایا حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کی کل کائنات یہی گھرانا نہ کوئی رشتے دار رابطے میں نہ کوئی خالہ پھپھی رابطے میں نہ کوئی ماما چچا رابطے میں نہ کوئی بہن بھائیوں میں سے موجود روئے زمین پر صرف حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کا ٹھکانہ یہی گھر اس گھر کا مرد اور عورت یہی ان کا سب کچھ ساری کائنات یہی ہے اس گھر کے باہر نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی ماننے والا نہ کوئی پناہ دینے والا اور بچپن بھی اسی گھر میں گزرا جوان بھی اسی گھر میں ہوئے اس گھر والوں کے احسانات میں دبے ہوئے کہ جنہوں نے خرید کر ایک غلام بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اپنے گھر کا سب کچھ بنا لیا اسی گھر کی عورت اپنے دل سے بے قابو ہو کر حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے حسن سے بے قابو ہو کر آخر آ گئی گمراہی پر اور حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کو دعوت گنا دینے لگی اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے مجبور ہو گئی ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں اس لیے کہا جاتا ہے پیارے آقا نے اس لیے فرمایا کہ ایمان والیوں اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو پیارے آقا نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا پیارے آقا نے اپنی پاک دامن بیویوں سے فرمایا پیارے آقا نے اپنی پاک دامن بیویوں سے فرمایا کہ ایمان والیوں اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو ان آنکھوں سے غیر محرموں کو نہ دیکھا کرو ہاں اما ایسا سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں ہو سکتا اما فاطمہ سے زیادہ پاک دل والا کوئی نہیں ہو سکتا اما آت سے زیادہ پاک دل والا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن پیارے آقا نے ان سے بھی فرمایا کہ دیکھو کوئی نابینا بھی سامنے آ جائے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لو اس لیے کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو دیکھنے والی ہو اس لیے کہ یہ رب کا نظام ہے رب نے فطرت بنائی ہے کوئی بھی جاہل انسان یا کوئی بھی جائل عورت اگر یہ کہتی ہے کہ وہ بے پردگی اس لیے کرتا یا کرتی ہے کہ اس کا دل صاف ہے یہ جہالت کی بات ہے اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رب نے فطرت ہی ایسی بنائی کہ آنکھوں سے گنا دل میں اترتا ہے اور دل گنا پر آمادہ ہو جاتا ہے اس لیے پیارے آقا نے آنکھیں جھکانے کا حکم دیا غیر محرموں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا غیر غیر شہوری اور غیر فطری رشتے نہ بنانے کا حکم دیا یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی خاندانی عورت ہے بڑے منصب والی عورت ہے بڑے عزت دار گھرانے کی عورت ہے نعوذ باللہ کوئی بازاروں یا بازاروں میں چلنے والی عورت نہیں ہے کسی غلط گھرانے کی عورت بھی نہیں ہے عزت اور شرف والی عورت ہے بڑے خاندان والی عورت ہے گھر میں بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے لیکن آنکھوں کے ذریعہ سے گناہ دل میں اترا بے قابو ہو کر حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے لگی گناہ کی طرف بلانے لگی قیامت تک کی عورتوں کو بتا دیا کہ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھنا رب نے جو بیٹے دیے وہی سکے بیٹے تمہارے بیٹے ہیں ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھو یہ بناوٹی آرٹیفیشل قسم کے بیٹے گلی کے لڑکے بیٹے فلاں پڑوسیوں کے بچے بیٹے ہر کوئی بیٹا بنا کر اس کو گود میں بٹھانا مت دین کا مذاق اڑاؤ مت اللہ رب العزت کے فیصلوں کا مذاق اڑاؤ مت اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت کا مذاق اڑاؤ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو ذکر کر کے رب چاہتا اس بات کو چھپا لیتا رب چاہتا اس بات کا ذکر نہ کرتا اس لیے کہ ایک نبی کی داستان ہے اور عزیز مصر کی بیوی بہت بلند عورت ہاں وہ زلیخا بہت بلند مقام والی عورت اس کے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے اس کے خاندان میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے حسب و نصب میں کوئی کمی نہیں ہے رب نے اس کو بھی گناہ سے بچایا وہ بھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی لیکن ایک آزمائش سے وہ بھی گزری ایک آزمائش سے یوسف علیہ السلات والسلام بھی گزرے وہ لوگ ان آزمائشوں سے گزر گئے اور ایمان والوں کو بتلا گئے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا کر رکھنا ہاں ایمان والی ماؤں بہنوں بیٹیوں زلیخا کے کردار پر کوئی داغ نہیں تھا وہ بلند مقام کی عورت تھی ہاں وہ بہت بلند تھی وہ ایک نبی کی زیارت کرنے والی تھی وہ ایک نبی کی صحابیہ تھی اس کے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے وہ اس امتحان سے گزری تمہارے لیے اور میرے لیے تاکہ آج کی ماں کو یہ پتا چل جائے آج کی بیٹی کو یہ پتا چل جائے آج کی بہن کو یہ پتا چل جائے کہ انسان جتنے بڑے مقام والا بھی ہو وہ فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو آزمائش میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے اس لیے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھو غیر فطری رشتوں سے بچا کر رکھو آج گھروں میں کون کون گسا ہوتا ہے پتا کرو تو کہتے ہیں جی یہ بھائی بنا ہوا یہ بیٹا بنا ہوا رب نے اپنے بیٹے دیے انہیں پر انحصار کرتے رب نے اپنے بھائی دیے انہیں پر انحصار کرتے یہ کہاں سے بناوٹی بیٹے نکل آئے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام سلام تو پلے اسی گھر میں اس گھر کے زر خرید غلام تھے لیکن آنکھوں کے ذریعے دل میں گنا اترا اور گنا کی طرف رغبت ہونے لگی وراوت التی فی تی عن وغل وغلقت الابواب وقالت ہی تلک الرحمن وراوتته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك قال معاذ الله ربي ربي لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ربی کلی نسری نل مخلص وہ عزیز مصر کی بیوی بلانے لگی گنا کی طرف مغلوب ہو گئی اپنے دل کے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے مغلوب ہو کر حضرت یوسف علیہ سلاط والسلام کو دعوت گنا دینے لگی ایمان والیوں ذرا دیکھو دعوت گنا کس کی طرف سے ایسی عورت کے جو گھر کی مالکن ہے ایسی عورت کے جو گھر سے نکال دے تو گھر کے باہر جاننے والا کوئی نہیں ماننے والا کوئی نہیں نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی قرابت دار نہ عزیز دار اور ایسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے کہ جس گناہ کی طرف اگر رغبت ہو جائے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ گھر کی مالکن ہے اور ایسا گناہ کے جس میں اگر مبتلا ہو جائیں تو دنیا کی ساری کامیابیاں مل جائیں اس لیے کہ جب گھر کی مالکن ہی اپنی ہو گئی تو پھر کون ہے جو جائیداد کا وارث بننے میں اور سارا کچھ سمیٹنے میں کوئی رکاوٹ بن سکے اتنا بڑا گنا بظاہر یہ لگتا ہے عقل کی آنکھوں سے دیکھا جائے دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایسا گنا کہ جس کے بعد سارے کے سارے دروازے کھل جانے والے ہیں کامیابیوں کے اور خوشیوں کے دروازے کھل جانے والے ہیں لیکن رب فرماتا ہے ولا اکثر اناسی لا عالمون بندو یہ دنیا میں ظاہری طور پر چمک دمک میں نظر آنے والی چیزوں کی طرف رغبت نہ کیا کرو اس لیے کہ ہر چمکتی چیز اور ہر کامیابی کا دروازہ وہ کامیابی کا دروازہ نہیں ہوتا وہ اندھیرا کنواں ہوتا ہے جس میں انسان گر کر اپنے آپ کو برباد کر ڈالتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام پر کتنی بڑی یہ آزمائش آئی ایسا گنا کہ جس گنا میں مبتلا ہو جائیں تو دنیا کے سارے کامیابی کے دروازے کھل جائیں اور ایسا گنا کہ جس سے منع کر دیں تو دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں آ جائیں اس لیے کہ وہ گھر کی مالکن ہے گھر سے نکال دے گی گھر سے بے گھر ہو جائیں گے کوئی جاننے ماننے والا نہیں ہوگا ساری تکلیفوں کے دروازے کھل جائیں گے لیکن ایک طرف رب کا حکم دوسری طرف رب کی نافرمانی ہے حضرت یوسف علیہ استعلط وسلام رب کے فرما بردار بندے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رب کی فرما برداری کا راستہ ہے وہ جیل کی طرف جاتا ہے اور جو رب کی نافرمانی کا دروازہ ہے وہ دنیا کی کامیابیوں کی طرف جاتا ہے لیکن دنیا تو بہت چھوٹی رب کی رحمتیں تو بہت بڑی رب کے زمان رب کے ساتھ تو قبر کا معاملہ بھی حشر کا معاملہ بھی موجود ازری حضرت یوسف علیہ السلاطلام نے رب کی فرما برداری کے رب کے احکامات کو ماننے کے رب کے حکم کی تابے داری کے راستے کو اختیار کیا اور گناہ کے راستے سے ہٹ گئے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے رب کی فرما برداری کے راستے کا تعین کیا اختیار کیا اور فرمانے لگے معذ اللہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ربا مجھے اس گناہ سے بچا لے میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں ان نہ ربی آسنا مسوایا اس لیے کہ وہ میرا رب ہے وہ میرا رب ہے وہ میری زندگی کا مالک وہ میری موت کا مالک وہ میری قبر کا مالک وہ میرے حشر کا مالک وہ رب بہترین کارساز وہی رب ہے جس نے اندھیروں سے نکال کر اس گھر کا ولی وارث بنایا اب بھی وہ رب میرے ساتھ اس لیے اس رب کا میں حیا کرتا ہوں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا اس گناہ سے بچ گئے اور بھاگ پڑے وہاں سے بھاگے وہاں سے اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ پڑے اب بظاہر دیکھیے دنیاوی نقطۂ نظر سے اس گناہ سے بچنا کتنا مشکل اور یہ گناہ کتنا دل فریب جس میں مبتلا ہونا کتنا آسان ہر انسان کی زندگی میں یہی دو راستے بار بار آتے ہیں گناہ بہت چمک کے ساتھ آتا ہے بہت خوشنما بن کر آتا ہے جنت کا راستہ بہت مشکلات میں گھرا ہوا آتا ہے لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے قدم کو گناہ سے بچا کر رب کی فرما برداری والے راستے پر رکھ دیتا ہے قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام فرمانے لگے ربا میں تیری پناہ میں آیا ان ربی آسنا مسوائی وہ رب میرا بہترین پروردگار ہے مجھے ٹھکانہ دینے والا ہے ایک مطلب یہ کہ اس رب کا کہا جو رب ہے جو اللہ ہے جو الہ ہے دوسرا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے اس گھر کے مالک کا فرمایا کہ وہ مالک جو مصر کے بازار سے خرید کر لایا اپنے گھر کا بیٹا بنایا ولی وارث بنایا میں اس کے ساتھ خیانت کروں اس کی حرمت میں خیانت کروں اس کے گھر کی عزت سے خیانت کروں ان ربی احسن مسوایا وہ بہترین ٹکانہ دینے والا شخص عقل نہیں تسلیم کرتی دل نہیں تسلیم کرتا اس گناہ کو ان یفلح الظالمون اس لیے کہ اس گناہ میں پڑ گیا تو ظالم بن جاؤں گا اور رب ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا وَلَقَدْ ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا لولا بُرْحَانَ رَبِّي وہ بلانے لگی گناہ کی طرف وہ راغب ہو گئی گناہ کی طرف رغبت کرنے لگی گناہ کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بچایا لولا اللہ برہان ربی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بچایا اگر اللہ رب العزت اپنا علم نہ دیتے اپنی حکمت نہ دیتے رب کا خوف یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں نہ ہوتا تو وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے اس لیے کہ وہ بھی انسان وہ بھی جوان وہ بھی گناہوں کی طرف ان کا دل بھی رغبت کرنے والا رب نے بچا لیا اور ایمان والوں اور ایمان والیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ایمان والوں ایمان والیوں گناہوں کی جگہ سے بھی دور رہو گناہوں کے اخبار سے بھی دور رہو گناہوں کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی دور رہو اپنے دل پر یقین نہ کرو اس لیے کہ دل گنا کی طرف تو لے ہی جاتا ہے وہ خان نبی کا دل ہو وہ خواہ کسی نبی کی صحابیہ کا دل ہو گناہ کے راستوں سے بچو گناہ کی طرف جانے سے بچو اس لیے کہ فطرتر انسان گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے ہاں جس کے دل میں رب کا خوف ہو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے لولا ربرحان ربی اللہ رب العزت کی طرف سے برہان آ گئی دلیل آ گئی وہ دلیل کیا تھی بعض مفسرین نے لکھا کہ زلیخا نے اپنا دوبٹہ اتار کر اس کے کمرے میں جو بت رکھا ہوا تھا اس پر ڈال دیا تاکہ وہ بت اس گناہ کو نہ دیکھ سکے تو حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے دل میں آیا کہ یہ اس پتھر کے بت سے آیا کرتی ہے میں آسمانوں کے مالک رب سے پر کیسے نہ حیا کروں کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے جو مجھے دیکھنے والا ہے جس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا جو رات کی تاریکیوں میں دیکھتا ہے جو دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں دیکھتا ہے جو جنگلوں کی تنہائیوں میں دیکھتا ہے میں اس رب سے حیا کیسے نہ کروں لولا ارا برہان ربی جب انہوں نے یہ سوچا تو ان کا دل گنا سے ہٹ گیا اور وہ بچ گئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سامنے حضرت یعقوب علیہ الصلاط وسلام کی تصویر آ گئی اور وہ اشارے سے حضرت یوسف علیہ الصلاط وسلام کو منع کرنے لگے کہ بیٹا اس گناہ میں مبتلا مت ہونا لولا ارا برہان ربی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برہان تھی دلیل تھی اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خوف تھا اللہ رب العزت کا علم تھا جس کے دل میں رب کا خوف ہو وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا آج کا انسان سامنے چار سال کا بچہ موجود ہو گناہ نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے دنیا کو بتا دے گا لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے اس کو مالک الملک دیکھتا ہے زمینوں کا مالک آسمانوں کا مالک زندگی کا مالک زبان کا مالک آنکھوں کا مالک سانس کا مالک گویائی کا مالک دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اس کو دیکھتا ہے لیکن وہ شخص گناہ کرتا ہے ایک چار سال کے بچے کی طاقت نعوذ باللہ رب سے زیادہ ہو گئی اللہ اکبر کبیرا لولا لار برہان ربی یہی برہان ہے یہی دلیل ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہے رب کے دیکھنے کا یقین ہے رب کے وجود کا یقین ہے وہ شخص گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا وہ گناہ کے راستے پر نہیں چل سکتا کزال کلی نصر فانو سو اول فحشا انہو من عبادنا المخلصین اس طرح اللہ رب العزت نے بچا لیا ان کو برائی سے فحاشی سے اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے مخلص بندے تھے رب نے زلیخا کو بھی بچا لیا رب نے یوسف کو بھی بچا لیا رب نے اپنے نیک بندوں کو اس برائی سے بچا لیا اس برائی سے بچنے اس برائی کی طرف جو رغبت آئی جو خیال آیا وہ ایک آزمائش تھی اس آزمائش کی سزا بھی آگے آئی اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں سے لوگوں کی زبانوں سے حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام السلام کی پاک دامنی کا پاک دامنی کی گواہی بھی دلائی اور زلیخا نے بھی اپنے اس گناہ کی جو اس کو گناہ کی طرف رغبت ہوئی اس کی بھی تلافی کی اللہ رب العزت نے آگے کیا معاملات فرمائے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو ان کے بھائی بھی مل گئے ان کے والد بھی مل گئے مصر کی بادشاہت بھی مل گئی یہ تمام واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے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 حافظا وہو ارحم الراحمین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرجن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرض العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال یا الراحمین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہم سب پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے رب العالمین ہمارے گناہ تو زمین آسمان کے خلا سے بھی بڑھ گئے یا رب العالمین ہماری زبانیں گناہ کر جاتی ہیں ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہماری آنکھیں گناہ گار ہمیں پتہ تک نہیں چلتا یا رب العالمین ہم تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے یا رب العالمین ہم سرکش بن گئے یا رب العالمین ہمارے دل سخت ہو گئے اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے دیجیے اور ہمارے دلوں کو ایمان والا دل نصیب فرما دیجیے رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نصیب فرما دیجیے اپنے گناہوں کا ڈر نصیب فرما دیجیے رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے رب العالمین گناہ ہماری زندگی کی عادت بن گئے یا رب العالمین ہم گناہوں پر بھی فخر کرتے پھرتے ہیں اکڑتے پھرتے ہیں یا رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے ان حالات کو درست فرما لیجیے ہمارے دل کی ان کیفیات کو درست فرما لیجیے یا رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما لیجیے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی کو ہم پر مشکل نہ کیجیے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ فرمائیے یا رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے العالمین ہم پر رحم فرما دیجیے خاص رحم فرما دیجیے رب العالمین ہم آپ کے رحم کے طلبگار ہیں محتاج ہیں یا رب العالمین زمانے کے حالات میں گرے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہم پر رحم فرما دیجیے یا رب العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے ہمارے والدین میں سے سے جو دنیا گزر چکے ہیں یا رحم الرحمین ان پر خاص رحم فرما یا رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین ان کی قبور پر رحمت نازل فرما دیجیے العالمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیجیے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے عزت آبرو والی زندگی عطا فرما دیجیے رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے بیماریوں سے ہموم سے ان کی حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما دیجئے یا الراحمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین ہمارے رشتے داروں پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے امت کے غریبوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مساکین پر رحم فرما دیجیے امت کے مصیبت زدہ افراد پر رحم فرما دیجیے رب العالمین جہاں کہیں بھی ایمان والے مصیبتوں میں ہیں تکلیفوں میں ہیں یا رب العالمین ان کی مدد فرما دیجیے ان پر رحم فرما دیجیے رب العالمین امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں بھی ایمان والے کلمے کی نسبت سے عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان دشمنوں کی قید میں ہیں یا رب العالمین ان کو رہائیاں آتا فرما دیجیے اپنے فضل سے ان کو رہائیاں آتا فرما دیجیے رحم الراحمین مجاہدین کی مدد فرما دیجیے جہاں کہیں بھی ایمان والے اللہ رب العزت کے آپ کے راستے میں ہیں یا رب العالمین ان کی خاص مدد فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے العالمین ہم سب حاجت مند ہیں سر سے لے کر پاؤں تک حاجت مند ہیں یا رب العالمین سر کے دوبٹے ٹوپی سے لے کر پاؤں کی جوتی تک محتاج ہیں یا رب العالمین ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے رب العالمین ہم پریشانیوں میں کھیرے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہر طرف سے پریشانیاں ہیں یا رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے العالمین ہم میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما دیجیے یا رب العالمین جو روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے رب العالمین ہم سب کو حلال وسیع رزق نصیب فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے رب العالمین گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین برے انجام سے حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین برے وقت سے حفاظت فرما دیجیے رب العالمین برے مناظر سے حفاظت فرما دیجیے رب العالمین دنیا آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما دیجیے رب العالمین بری موت سے حفاظت فرما دیجیے رب العالمین بری قبر سے برے حشر سے حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا رب العالمین یا رب العالمین یا کرم اللہ کرمین ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے یا رحم الرحمین ہماری جھولیاں خیر سے بھر دیجئے یا رب العالمین جو مائیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کو عزت والے آبرو والے احترام والے دل والے الفت والے دین والے رشتے نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین پیارے آقا کی امت کی بچیوں کو اپنی ماؤں پر بوجھ نہ بنائیے یا رب العالمین رحم والا معاملہ فرما دیجئے یا رب العالمین ہم نے جو کچھ مانگا ہمیں نصیب فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے جس سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یا رب العالمین تمام وہ خیر نصیب فرما دیجئے جو آپ سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاف عنا یا کریم اللہم ما مننت به فتممه وما نعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره يا الراحمين ربنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وطب الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا